ہمارے اسٹیج پر تنظیم اسلامی کے مشیر تربیتی امور تشریف فرما ہیں کافی دیر سے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ان کو جناب ڈاکٹر عبدالسمی صاحب کو تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اکابرین ختم نبوت مجاہدین ختم نبوت نعرہ تکبیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ ولا فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدن عبده ورسوله ارسلہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وکفا باللہ شہیدہ فصل اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب کی طرف سے تمام علماء کرام کی خدمت میں اور جملہ طلباء و حاضرین کی خدمت پہ سلام پیش کرتا ہوں وقت مختصر ہے بغیر کسی تمہید کے عرض کر رہا ہوں میں صرف ایک موضوع پر گفتگو کروں گا اور وہ ہے کہ ہمارے دین میں رسالت کا مقام کیا ہے وہ بھی کوئی علمی گفتگو نہیں ہے صرف ایک بات کی طرف توجہ ہے کہ ہمارے عقائد کی بات ہو تو ہمارے عقائد کی ایک پوری فہرست ہے ہمارے کلمے کی بات ہو تو اس کے دو اجزاء ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب بھی اسلام پر حملہ ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی نیا بھیس بدل کر آتا ہے لیکن ایک بھیس چودہ سو سال میں بار بار آیا ہے سامنے اور وہ ہے کسی نہ کسی بہانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنا اس کی مختلف شکلیں مختلف صورتیں سامنے آئی ہیں صرف جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں داخلہ اللہ کو ماننے سے نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہم یہ بات جانتے ہیں یہاں اکثریت اہل علم کی ہے قرآن مجید واضح کرتا ہے کفار کے بارے میں سالتا ہوں من خلق کا سماوات لا یقول لقول کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا اور سورہ یونس میں تو حد ہو گئی کہ کل مئی ارزقوں کو من سماع و العرت یمل کو سم ابسار مئی یخرج الحیّ المئی طقرج المئی تمن الحائی ومب العلم کہ کن سے پوچھو کہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے یہ ان کون ہے مکے کے کافر اور کس کے قبضہ قدرت میں ہے کس سے کنٹرول میں ہیں ان کی آنکھیں اور ان کے کان اور کون مردہ کو زندہ سے زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے سجول اللہ تو کہیں گے اللہ اس کے باوجود وہ کافر ہیں وہ کافر کیوں ہیں کافر ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہ ماننے کی وجہ سے تو اسلام کی پروموشن اسلام کی ترویج صرف اللہ کے نام سے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور ہم اکثر اس سے دھوکے میں خاص طور پر جو کالج کا پڑا ہوا شخص ہے اس کے اندر جو سیکولرزم کے جراثیم ہیں وہ اسے باور کراتے ہیں ہاں کہ اصل جو ہے وہ اللہ پہ ایمان ہے توحید ہو تو بس سب کچھ ٹھیک ہے اصل اسلام لا الہ الا اللہ ہے اصل اسلام لا الہ الا اللہ نہیں اصل اسلام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی شخص لا الہ الا اللہ کو مانے تو وہ لازماً محمد رسول اللہ کا معاملے مالا نہیں ہو جاتا لیکن جو بھی محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ لازماً لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سب سے پہلی تعلیم لا الہ الا اللہ ہے اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہودیوں کے تقریباً تمام ہی عقائد ہمارے جیسے ہیں وہ اللہ کو ایسے مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں وہ آخرت کو ایسے مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں وہ تقدیر کو مانتے ہیں باس بادل موت کو مانتے ہیں رسالت کے تصور کو مانتے ہیں فرشتوں کو مانتے ہیں جنات کو مانتے ہیں لیکن کیا وہ مسلمان ہیں نہیں مسلمان کیوں نہیں ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی سب کو مانتے ہیں اسلام مسلمان اس لیے نہیں ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے عیسائی حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں پھر بھی وہ مسلمان کیوں نہیں ہیں کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے پھر یہ جو حملے ہوتے ہیں اسلام پر مختلف یعنی کوئی جو ہے وہ انٹلیکچول انداز میں ہوتا ہے دانشوری کے انداز میں ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم انسان کی حیثیت سے انتہائی سچے اور دیانتدار کی حیثیت سے پیش کیا جائے اور ایک خلیق انسان ثابت کیا جائے یہ بھی کیا ہے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی حیثیت کا انکار کرنا یا کم سے کم اس کا استخاف ہے استفاف ہے کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے اور اس کا میں یعنی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابھی بارہ ربی الاول ربی الاول کا مہینہ آئے گا اس کے پہلے بارہ دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہمارا پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا سب حرکت میں آئیں گے اور کیا ہوگا مذاکرے ہوں گے اور ان مذاکروں میں ایک اینکر جو ہے وہ تین مہمانوں کو بلا کر ان کا تعارف کروا کے ان کے منہ میں بات ڈالے گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں ارشاد فرمائیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داری کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ آپ کا دشمن بھی امانت آپ کے ساتھ رکھ پاس رکھواتا تھا اور پھر کہتا ہے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی آپ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ کریں کہ وہ بڑھیا جو آپ پر کوڑا پھینکتی تھی اس کی بھی تیمارداری کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے آدھے گھنٹے کا پروگرام ختم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت خلیق بحثیت امین اور بحثیت صادق پیش ہوتے ہیں لیکن کس بات کا ذکر نہیں ہوتا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسادق اور علامین کا خطاب تو مکے والوں نے دیا تھا جو کافر تھے وہ کافر صادق اور امین ماننے کے نہیں تھے وہ صادق رسول اللہ ماننے کے تھے اور رسول اللہ اصل میں کیا ہے سلسلہ یہ رسالت کا ذکر ہے کہ اس کی آخری کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان کے اندر یعنی جب اکبر بادشاہ بنا اور اس کو مسئلہ پیش آیا کہ وہ تو کہنے کو مسلمان تھا اس کی رعایا کی اکثریت ہندوؤں پر مشتمل تھی لہذا اس کو کچھ بکاؤ علماء بھی مل گئے اللہ انہیں معاف کرے بہرحال مسلمان تھے علماء تھے کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہاں ہاں اصل تو ایمان باللہ ہے رسالت کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے لہذا دین الہی گھڑا گیا یہ دین الہی کیا ہے یعنی دین اللہ نہیں دین الہی میرے خدا کا دین ہندو سمجھے یہ میرا دین ہے مسلمان سمجھے میرا دین ہے عیسائی سمجھے میرا دین ہے یہودی سمجھے میرا دین ہے اور اصل میں جس چیز کو وہاں سے نکالا گیا تھا وہ ایمان بے رسالت تھا اور آج جو بین المذاہب ہم آہنگی کی کانفرنسز ہوتی ہیں ان میں بھی آپ نوٹ کیجیے گا کیا ہوگا اخلاقی تعلیمات کا ذکر ہوگا اور اس میں اللہ کے بارے میں اللہ کے خالق ہونے کے بارے میں اور اس کائنات کے چلانے کے بارے میں اس کا ذکر ہوگا کہ کوئی ایک قوت کار فرما ہے میں اس کے پیچھے نہیں جانا چاہتا کہ اس میں کیا جو ایک استادی ہے جو لگائی گئی ہے لیکن اس میں ذکر نہیں ہوگا تو محمد رسول اللہ کا نہیں ہوگا اور کافر کی تعریف کیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا وہ کافر ہے اور آج کے انٹرنیٹ کے اس دور میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جو جسے یہ معلوم نہ ہو کہ محمد نامی ایک شخص تھے مکے میں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کے بھیجا ہوا رسول ہوں اور اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو سچا نہیں مانتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معذ اللہ جھوٹا کہہ رہا ہے ہمیں کس بولے کتے نے کاٹا ہے کہ ہم اس کی محبت کے لیے بےتاب ہیں اس کے ساتھ گلے ملنے کے لیے تیار ہیں اس کی عزت کرنے کو تیار ہیں اور اس کی ناخوشی ہمیں جو ہے ناخوش کیے جا رہی ہے ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ شخص جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو جھوٹا سمجھتا ہے ہمیں اس سے پیار کرنے کی اس سے گلے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں اور یہ جو عقیدہ ختم نبوت میں جو نقب لگائی گئی ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل میں کیا ہے کہ جب سلسلہ نبوت جاری تھا تو یہود کے بارے میں قرآن مجید کی گواہی ہے کہ جب بھی کوئی نبی کوئی ایسی بات لے کے آتا تھا جو انہیں پسند نہ ہو تو کچھ کا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کچھ کو انہوں نے قتل کر دیا لیکن جب تک وہ سلسلہ نبوت جاری تھا کوئی جھوٹا نبی نہیں آیا لیکن جھوٹی نبوت کا سلسلہ کب شروع ہوا جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر یہ دروازہ کھولا گیا کہ اچھا اب ایک نئے طریقے سے اس پر حملہ کیا جائے جو باب نبوت ہے اس کے اوپر اور وہ یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جھوٹے نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا تو بہت واضح ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلام میں داخلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننے سے ہے اس پر ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس میں کوئی اپنے اندر جو ہے وہ کمی محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے کیا ہماری حیثیت ہوگی ہماری پہچان محمد الرسول اللہ ہیں کیوں جی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پہچان ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی وجہ سے مسلمان ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آخر و داوانہ الحمد للہ رب العالمین میرے دس منٹ پورے ہو گئے ہیں